والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب توبو اللہ الحبیب الحمد للہ مدنی قاعدے کی مشق کا سلسلہ جاری ہے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر چار کھول لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آج اس کی مشق ہوگی کل ہم نے حرکات کی مشق کی تھی اور آج بھی حرکات کی مشق کریں گے مگر یہ وہ سبق ہے سبق نمبر چار جس کے اندر وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے تو حرکات کی ادائیگی کے ساتھ ان حروف میں فرق کرنے کی مشق کریں گے جو ان کے اندر فرق ہے انشاءاللہ اللہ اس کی مشق کریں گے اور حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں جیسا کہ سبق نمبر تین میں یہ حرکات کے متعلق لکھا ہے کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے اور جب زیر کو ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے اور جب پیش کو ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے لیکن حرکات کی ادائیگی میں چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں ورنہ مدنی قاعدے کی سبق نمبر اس تین میں اس کی وضاحت موجود ہے لکھی ہے کہ حرکات کی ادائیگی میں تین باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حرکات کو ایک تو بغیر کھینچے دوسرا بغیر جھٹکا دیے تیسرا معروف پڑھیں گے یعنی اس کا الٹ نہیں کریں گے اگر ان چیزوں کی احتیاط نہ کی جائے تو تین طرح کی خامیاں پیدا ہوتی ہیں یا حرکات دراز ہو جاتی ہیں یا پھر حرکات مجھول طریقے سے ادا ہوتی ہیں یا ان میں جھٹکا پیدا ہوتا ہے لہذا معروف پڑھیں گے بغیر جھٹکے کے اور بغیر دراز کیے حرکات کی مشق کریں گے اور قرآن پاک میں جہاں بھی زبر زیر پیش کسی حرف پر ہوگی تو کسی حرف کو ہم دراز نہیں کریں گے اگر ہم نے دراز کیا تو اس میں حرف مد پیدا ہو جائے گا تو اس طرح کی جو غلطی ہوتی ہے یہ واضح اور بڑی غلطی کہلاتی ہے جسے لہن جلی کہتے ہیں لہن جلی یعنی بڑی غلطی اور اس طرح کی بڑی اغلاط بسا اوقات معنی اور مفہوم کو بدل دیتی ہیں لہذا ان چیزوں کی احتیاط ابھی سے چونکہ مدنی قاعدہ یہ بنیاد ہے جس قدر مشق ہوگی تو قرآن پاک میں اس طرح کی خامیوں سے محفوظ رہیں گے اب سبق نمبر چار کھول لیجیے یہ وہ حروف قریب و سوت انہیں کہتے ہیں یعنی جن کی آواز قریب قریب ہوتی ہے جن کی آواز ملتی جلتی ہے یہ ان میں امتیاز کرنا ہے یعنی بعض ایسے حروف ہیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور بعض ایسے حروف ہیں جن کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ تو الگ ہوتی ہے مگر ان کی آواز ملتی جلتی ہے تو اس میں فرق کیا جاتا ہے جیسے تا اور تو تا اور تو مخارج کی آپ لسٹ میں آئیں گے تو تا دال تو ان کا ایک ہی مخرج ہے اور وہ یہ ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ زبان کی یہ نوک اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے ان کی جڑ اندر کی طرف جو اس کی جڑ ہے یہ اس سے آدھا ہوتے ہیں یعنی ان کا ایک ہی مخرج ہے تا دال تو اب شروع میں جو سبق نمبر چار میں یہ جو حروف دیے گئے تا اور تو یہ ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں ایک ہی جگہ ہے ان کے مقام ایک ہی ہے نکلنے کا لیکن ان کی آواز مل مل رہی ہے تا تو فرق کیا ہے تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے تو کو موٹا کیوں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ کتنے ہیں ماشاء اللہ حروف مستعلیہ سات ہیں یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے تو اب یہاں پر جو ہے یہ حرف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے تو فرق ہو گیا یعنی باریک اور پر ہونے کا یہ ان کے اندر فرق ہے باقی ان کا مخرج اور ان کی آواز ایک جیسی ہے لیکن فرق کیا ہے تا باریک اور تو موٹا پڑا جائے گا آئیے مل کر پڑھتے ہیں تا زبر تا جیسا کہ کل مشق کی تھی سیم اسی طرح بس یہاں قریب سوت اور وہ حروف جن کا جن کی آواز ملتی جلتی ہے جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان میں فرق پیدا کرنا ہے ورنہ جس طرح سبق نمبر ہم نے تین کی مشق کی تھی حرکات کی کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنے کی جو ہم نے مشق کی تھی کل اسی طرح اس کی بھی مشق ہے تا زبر تا اس میں جھٹکا بھی نہ ہو جیسے تا اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ تا زبر تا زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کو کھولیں گے تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو تو تا تی یہ تا کی ادائیگی تھی حرکت کے ساتھ کہ باری کس کو پڑھا یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ اب تو کو پر پڑھنے تو زبر تو لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ زبر اور زیر میں تو کو ادا کرتے ہوئے ہوٹ گول نہ ہو اور جب اس پر پیش ہوگا تو ہوٹ گول ہوں گے کس لیے اس لیے کہ اس پر پیش ہے اور پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ ویسے گول کیے جاتے ہیں ہونٹ گول نہیں کریں گے تو پیش ادا نہیں ہوگا تو زبر پو پو زیر پوئی پو پیش تو پو پوئی تو پو پوئی تو یہ اس کو پور پڑا اب رما کے ساتھ اسی سطر نمبر ایک کو ہم پڑھتے ہیں تا تو تو فرق محسوس کیا آپ نے تو اس طرح اس کی مشق کرنی ہے اب ستر نمبر آپ دو میں آ جائیے زا اور زال زا اور زال ان کا مخرج تو الگ ہے ان کا مخرج الگ ہے مگر ان کی آواز ملتی جلتی ہے اور زا زال اور و ان کی آواز ملتی جلتی ہے اب زا میں سختی یعنی سیٹی جیسی آواز ہوگی اور رال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے رال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے یہ فرق ہے یہ امتیاز ہے کیونکہ یہ زہر سی بات ہے قرآن پاک الحمد عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی کا یہی طریقہ ہے کہ ہر حرف کو وضاحت کے ساتھ اور عربی ہی لہجے میں عربی ہی انداز میں اس کو ادا کیا جائے اور باقاعدہ ہر حرف کا مخرج دیا گیا نکلنے کی جگہ ان کی وضاحت کی گئی اور انہی مقامات سے جب تک ادا نہیں کریں گے تو حروف صحیح ادا نہیں ہوں گے اور پھر ان کی صفات ہیں یعنی ان کی خوبیاں ہیں جب تک ان خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو حروف کی ادائیگی درست طریقے سے ادا نہیں ہوگی اور یہ یاد رکھیے کہ جب حرف مخرج سے نکلے گا نہیں جو اس کا مقام ہے اور حرف جن جو جو خوبیاں اس کے اندر ہیں ان خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگا تو حرف صحیح ادا ہوگا نہیں اور اس طرح جو ہے وہ قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو زا میں سختی یعنی سیٹی کی آواز اور زال میں نرمی اور سطر نمبر تین میں جو وا ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے مگر رال اور وا دونوں کو نرمی سے اور ان کی آواز بھی ملتی جلتی ہے رال وا تو اب اس میں فرق کیا ہے زا اور رال میں فرق کیا تھا زا میں سیٹی سختی اور رال کو نرمی رال اور وا میں فرق کیا ہے زال کو باریک پڑھیں گے اور وا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے یہ ان کا فرق ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حرکات کی مشق کیجیے اور توجہ کے ساتھ بلند سے کریں گے آواز جتنی واضح ہوگی آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کو خود محسوس ہوگی کہ واقعی میں کس طرح پڑھ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو سختی سے پڑھے جانے والا حرف ہے کہیں نرمی سے تو نہیں پڑھا جا رہا کہیں نرمی سے پڑھے جانے والا حرف کہیں سختی سے تو نہیں پڑھا جا رہا تو اس کی وضاحت آپ کو خود محسوس ہوگی جب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف کو ادا کرتے ہوئے تکلف پیدا نہ ہو تکلف نہ ہو بغیر تکلف کے قرآن پاک کو پڑھا جائے اور یہی حکم ہے کہ بغیر تکلف کے اور بغیر کسی ٹیڑا پن کے قرآن پاک کو پڑھا جائے اور یہی طریقہ ہے زا زی زو یعنی اس میں زیادہ جو ہے وہ زا زی اس قدر جو ہے وہ اس کے اندر سختی کہ جس میں تکلو پیدا ہو یہ درست نہیں ہے بس آواز جو ہے اس کی سخت ہو سیٹی جیسی آواز نکلے اور جو ہے آسانی کے ساتھ نکلے مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی زا زبر زا زیر زی زا پیش زو زی زو لال زبر لال زیر زی لال زیر اب جب کہا نا لال زیر تو زیر اردو میں ہم کہتے ہیں ورنہ اس کو عربی میں کسرا کہتے ہیں زبر کو فتح اور زیر کو کسرا اور پیش کو بم مہ ہا بم تو یہ کہتے ہیں یعنی زما جسے کہہ لیں وم پیش کو کہتے ہیں اور اردو میں زبر زیر پیش رال زبر رال زیر وی پیش رو را وی رو کیا فرق تھا زا کو سختی سے دونوں باریک ہیں رال بھی باریک اور زا بھی باریک مگر فرق کیا ہے کہ زا کو سیٹی کی آواز میں سختی سے پڑھیں گے اور رال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اب سطر نمبر تین میں جو وا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو پر پڑھیں گے اور پیش زیر میں ہوڈ گول نہیں کریں گے اس بات کا خیال فرمائیے گا اور رال اور وا دونوں نرمی سے پڑھے جاتے ہیں لیکن فرق کیا ہے زال باریک اور وا وا پر وا و زیر وی پیش آگے سا ہے زال سا زال و اس کا ایک ہی مخراج ہے اس کا ایک ہی مخراج ہے جو مخارج کی لسٹ میں سا زال و کا مخرج شروع میں دیا گیا ہے یعنی زبان کا سرا اوپر کے جو دو سامنے والے دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا زال و ادا ہوتے ہیں اور یہ حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہوئے اس سے سختی پیدا نہ ہو اور سا کو باریک پڑھیں گے سا کو باریک پڑھیں گے اگر سا سا کے اندر سختی پیدا ہو گئی تو سا سین بن جائے گی اب آگے جو صدر نمبر چار میں ہے سین اور سود اور سا سا کو باریک اور نرمی سے سین کو باریک سختی سے اور سواد کو سختی کے ساتھ پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے یعنی سین اور سواد میں یہ فرق ہے کہ سین باریک اور سواد موٹا پڑھا جائے گا اور ان میں اشتراک کس چیز کا ہے کہ دونوں ہی سیٹی کی آواز میں ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو خیال رکھیں کیونکہ زا سین فوت اس کا ایک ہی مخرج ہے اور آواز بھی ملتی جلتی ہے فرق کیا ہے کہ سین کو باریک فو کو موٹا پڑیں گے اور سا کو نرمی کے ساتھ باریک پڑیں گے سا زبر سا سا زیر سی سا پیش سو سا سی اب اسی سطر نمبر تین میں اس کو رواں پڑھتے ہیں وا وی سا سی سو اب سطر نمبر چار میں سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سی سو زبر سو سود زیر سوئی سود پیش سو سو اب اسی ستر نمبر چار کی روا میں اس کی دہرائی کرتے ہیں سا سی سو سو سوئی سو فرق محسوس کیا آپ نے تو اب اس فرق کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اب ستر نمبر پانچ میں ڈال اور بود کی مشق ہے اس میں ڈال کو باریک پڑھیں گے اور اس کا مخرج بھی الگ ہے دال کا مخرج بھی الگ ہے یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ یہ اس کا مخرج ہے دال کا اگر بہت کو باریک پڑ دیا تو دال محسوس ہوتی ہے اگر دال کو پر کر دیا تو یہ بہت محسوس ہوگا ورنہ اس کا مخرج بھی الگ ہے اور ان کی خوبیاں بھی الگ الگ ہیں تو دال کو ادا کرتے ہوئے باریک پڑھیں گے دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دو دا دی بود زبر یہ بود حروف ہے مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ جو سات حروف ہیں ہمیشہ ہر حال میں قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے یہ پر پڑھے جائیں گے ان حروف میں سے یہ بود بھی ہے لہذا بود کو پر پڑھیں گے اور زبر زیر میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس بات کا خیال رکھیے گا اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ دال اور بود یہ الگ الگ حرف ہیں اور ان کی آواز بھی باقاعدہ واضح سنیں گے کہ ان کی آواز میں بھی فرق ہے بود

دو بوئی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کو اس کے مخرج سے یہ تمام حروف کی بنسبت کیونکہ عربی کا خاص حرف ہے اور تمام انتیس حروف میں سے اس کو ادا کرنا یعنی اس کے مخرج میں کچھ طوالت سی ہے تو بوب کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا ورنہ باب نہیں پڑھا جائے جیسے غلط ڈال لین یہ غلط ہے یعنی ڈال جو ہے اردو کا حرف ہے اور یہ جو ہے عربی کا حرف ہے اس کی صحیح سے جتنی مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی آگے کاف اور قوف کی مشق ہے اور کاف قوف مخارج کی آپ لسٹ میں آئیں گے تو ان کی آواز تو ایک جیسی ہے ملتی جلتی آواز ہے فرق یہ ہے کہ کاف باریک اور قوف دو نقطے والا پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے حروف مستعلیہ کی وجہ سے حروف مستعلیہ میں سے اور ان کا مخرج بھی جو ہے نا قریب قریب ہے قوف کا جو مخرج ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے یہ مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے قوف دو نقطے والا زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ اور کاف کو جب ادا کریں گے تو کاف کا مقرد کیا ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ یہ ان میں فرق ہے یعنی قریب قریب ہیں یہ مخرج کے اور ان کی آواز بھی جو ہے ملتی جلتی ہے فرق یہ ہے کہ کاف کو جو ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور قوف جو دو نقطے والا اس کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے یہ ان میں فرق ہے کاف زبر کاف کاف زیر کاف پیش کو کا کی کو کا کی کو اب قوف دو نقطے والا قوف زبر قوف زیر قی پیش کوئی کو اب اس کے دونوں حروف کو روا کے ساتھ پڑھتے ہیں کا کی کوئی کو محسوس کیا آپ نے کہ ان میں کیا فرق ہے اور اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خوب مشق کیجیے تاکہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو اب آگے ہا اور ہا کی مشق ہے ہا ہا اور یہ جو حروف دیے گئے ہا ہا اور نیچے ہمسا آئین اور غائن یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں ہا جو ہے وہ ابتدائی حلق سے اور ہا جو ہے درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے اور ان میں فرق جو ہے یہی ہے جو آپ آواز کو محسوس کر رہے ہیں ہا اور ہا ہا ہا یہ فرق ہے ان کے اندر اور یہ فرق کرنا ضروری ہے ورنہ ہا ہا بن گیا ہا ہا بن گیا تو یہ درست طریقہ نہیں ہے ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو زبر ہے زیر ہی پیش ہو اب روا میں اسی کی مشق کر دیں ہا ہی ہو اب حمزہ اور آئین ان میں فرق ہوتا ہے اور حمزہ کی جو شکلیں ہم نے کل بھی اس کی سنی تھی کہ حمزے کی دو شکلیں ہوتی ہیں دو اس کی ایک تو الف شکل میں ہوتا ہے جیسا کہ سبق نمبر تین میں شروع میں لکھا گیا ہے یعنی پہلی سطر میں یہ لکھا گیا ہے یہ الف شکل میں حمزہ ہے یعنی الف کے طرح اس طرح لکھا ہوگا اور اس کے اوپر کسی قسم کی حرکت ہوگی تو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اس کو الف زبر آ الف زیر ای الف پیش او نہیں پڑھیں گے کیونکہ حرکت ہے تو الف خالی ہوتا ہے اب اس پر حرکت ہے تو اب یہ حمزہ پڑھا جائے گا اور دوسرا وہی جو سبق نمبر چار میں ہم اب یہ مشق کر رہے ہیں کہ آئین کے سرے کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای ہم ز او امتیاز وہی رکھیے گا حرکات کی ادائیگی کا کہ حرکات کو دراز نہیں کریں گے میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو توجہ میں رکھیں کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے جیسے ہم پڑھ رہے ای او اب اس کو آ ای او اس طرح نہیں کریں گے یہ دراز ہو جائے گی اور اس میں حرف مد پیدا ہو جائے گا اور یہ حرکت حرکت نہیں رہے گی بلکہ یہ دراز ہو جائے گی اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح پڑھیں گے پڑھیے آئین زبر آئین زیر ای پیش ارو اب نیچے صدر میں جو خا اور غائن کی مشق ہے اب خا اور غائن ان کا ایک ہی مخرج ہے ان کا ایک ہی مخرج سے یہ ادا ہوتے اور ان میں فرق کیا جاتا ہے یعنی دونوں حروف مستعلیہ میں سے بھی ہیں خا اور غائن غائن نہیں پڑھیں گے یعنی خا کی آواز میں نہیں پڑھیں گے غائن پڑھیں گے اور خا کو غا نہیں پڑھیں گے خا کو کیونکہ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو فرق یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے فرق نہ کرنے کی وجہ سے خا غائن بن جاتے جیسے خا غا یا اس میں زیادہ گرگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جو آواز آ رہی ہے اس آواز کو توجہ کے ساتھ سن کر آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی خا زبر خا خا خا خا زیر خی خی پیش خو خو زبر ہائر وائن زیر غی وائن پیش غو غی اب نیچے با اور میم واؤ فا ان کی مشق ہے یہ وہ حروف ہیں جن کا تعلق ادائیگی کا ہونٹوں سے انہیں کہتے ہیں حروف شفویہ یعنی ہونٹوں سے ادا کیے جانے والے اور مخارج کی لسٹ میں باقاعدہ ان کے مخارج دیے گئے آپ دیکھ کر دیکھ لیجئے گا بہرحال اس کی مشق کرتے ہیں با زبر با با زیر بی با پیش بو بو با بی میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو واو زبر و واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ان کی مشق کی جا رہی ہے تو وا یعنی پہلے گول کر کے پھر زبر ادا ہوگی تو آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ زبر میں تو ہونٹ گول نہیں ہوتے زیر میں بھی ہونٹ گول نہیں ہوتے تو اب اس میں ہونٹ گول کیوں ہو رہے بھائی واؤ کا مخرج ہی ہونٹوں کی گولائی ہے واؤ کا مخرج ہی ہونٹوں کی گولائی ہے نکلنے نکلتا ہی یہیں سے ہونٹ گول کریں گے تو واؤ ادا ہوگا تو پہلے حرف کو جب حرف کا نام لیں گے حرف کو جب نکلے گا تو ہونٹ گول رہیں گے اور جب زبر پڑیں گے تو آواز اور منہ کھول دیں گے جیسے وا وا اب منہ کھول دیا وی وہ یہ طریقہ ہے اس کا پڑھیے وا وی وو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لو لا لی نون زبر نون زیر نی نون پیش نو نی نو را زبر را راہ پر زبر اور پیش ہو تو راہ کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے اور راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ کو باریک پڑھیں گے را را را زبر زیر ری را پیش رو را ری رو اب اس کو را بھی نہیں پڑھنا اور را بھی نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اس میں اس کے ادائیگی میں آواز میں کب کفاہٹ ہوگی جسے راشا کہتے ہیں کب کفاہٹ ہوگی وہ اس وجہ سے کہ اس کی خوبی ہے کہ اس میں تکرار کی مشابہت ہو مکمل تکرار نہ ہو کہ را ہو جائے یعنی خامی کیا ہے ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے کہ ایک راگ را کو ادا کرتے ہوئے ایک را کی بجے کئی را بن جاتے ہیں جیسے را یہ غلط ہے اور اس کو اڑا بھی نہیں پڑیں گے جو اردو کا اڑا ہوتا ہے جیسے را کی شکل لکھا ہو تو اوپر یہ ڈالا ہوتا ہے تو وہ اڑا بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح اوا جس میں کب کپاہٹی نہ ہو تو اس طرح یہ حرف جو ہے وہ اصلیت اس کی ختم ہو جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں وہ جو تکرار اس کی خوبی اس کی مشابہت ہو یعنی آواز میں کپ کپی ہو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر سی سین پیش شو شا سی شو یا زبر یا یا زیر ی یا پیش یو یا یو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ اور بسم اللہ جسے تعوض اور تسمیہ کہتے ہیں یہ ان کی بھی جو بتائی گئی تھی احتیاطی کہ اعوذ اب زال ہے تو زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور اس کا پیش ہے تو اس کو دراز نہیں کریں گے میناشائی شین کی آواز جو ہے آواز منہ میں پھیل کر ادا ہوگی اور تو کو ادا کرتے ہوئے تو کو پر پڑھیں گے تو اس طرح ان چیزوں کا بھی ذرا تھوڑا مشق کریں گے احتیاط کے ساتھ تو انشاءاللہ مزید اس میں بہتری ہوگی

یہ قل جو ہے موٹے قاف کے ساتھ ہے یعنی دو نقطے والا قوف جیسا کہ ہم نے مشق میں مدنی قاعدے میں پڑھا کہ قوف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے قل یا الكافرون لا اعبد ما تعبدون بو با پر بھی پیش ہے دال پر بھی پیش ہے تو اب یہ حرکات میں سے یہ پیش آیا پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے مارو پڑیں گے یعنی بدو یا اس کو دراز نہیں کریں گے بغیر کھینچے دال پر بھی جس طرح باغ کو نہیں کھینچا اسی طرح دال کو بھی دراز نہیں کریں گے اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد اب مین کے اوپر آپ دیکھیں گے اور والا پر بھی دیکھیں گے کہ ایک اوپر لکیر سے ڈلی ہوئی ہے یہ جو اس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ ہوتی ہے اس کو وہاں کھینچا جاتا ہے دراز کیا جاتا ہے یہ مد کہلاتی ہے مد کا معنی ہے دراز کرنا کھینچنا تو اس کو دراز کریں گے اور کھینچ کر پڑیں گے و عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا لکم دین کم ولی ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا انا اس کے نون کے ساتھ الف ہے یہ الف زیادہ کہلاتا ہے یہ الف نہیں پڑھیں گے ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب